على رسول الكريم الحمد للہ آپ حضرات نے علماء کرام اور مہمان مکرم کے ارشادات اور ملفوظات اور نصیحت سنی مہمان گرامی نے جو نصیحت فرمائی وہ تقریباً بہت جامع نصیحتیں تھیں جن میں پہلے جو کچھ کہا گیا وہ سب آ گیا اور حضرت مولانا کی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھنے کا ارادہ کرنا چاہیے تہیا کرنا چاہیے اور پکا پکا کرنا چاہیے دین کے ایک شعبے کو لینا اور دوسرے شعبوں کو چھوڑنا اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے ہمارے اکابر رحم اللہ نے جو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک شعبے کو لیا ایک برانچ کو لیا اس ایک برانچ اور شعبے کو انہوں نے ظاہر کیا اور اس شعبے کو بنیاد بنا کر اس شعبے کو مرکز بنا کر دین کی تمام شاخوں کو وہ چلاتے تھے اگر وہ مدرسے میں بیٹھتے تھے تدریس کرتے تھے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مدرس ہیں اور پڑھا رہے ہیں لیکن اس مدرسے میں تدریس کے وقت وہ مجاہد بھی تھے معلم بھی تھے مبلغ بھی تھے ذاکر اور خان کا ہی نظام چلانے والی بھی تھے مکاتب والے بھی تھے دین کے سب شعبوں کو زندہ رکھتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ جیل پہنچی جیل میں ملاقات کے لیے ان کے پاس حضرت مولانا قاری طیب صاحب تشریف لے گئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آج کل جیل میں آپ کا کیا مشغلہ ہے جیل میں کیا مشغلہ ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں قیدیوں کو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مزاحل حضرت یہ تو اچھی ترقی ہو گئی بخاری شریف سے جو دیوبند میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے اس سے ترقی ہوئی تعلیم الاسلام کی طرف یہ تو عجیب ترقی ہوئی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہمارا کام تو پڑھانا ہے جس درجے کے طالب علم مل جائیں ان کا ذہن بنانا ہے یہاں ہمیں وہ قیدی مل گئے جن کے نہ عقائد کا ٹھکانہ نہ اعمال کا ٹھکانا ان کے لیے تعلیم الاسلام ہی بخاری شریف ہے جہاں وہ حضرات پہنچتے تھے اس ماحول کے مناسب کام کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو بخاری شریف سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں مسلم شریف سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں میدان میدان جہاد ہوتا تھا تو میدان میں اترتے تھے ہی نظام چلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو خانقاہ کے سوا کسی اور چیز کا علم ہی نہیں صرف خانقاہ کو جانتے ہیں حضرت شیخ مولانا زکریہ رحم اللہ نے ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا سوال کیا اور کہا کہ حضرت آپ ملک کی طول اور عرض میں سیاسی جلسوں میں چلتے پھرتے ہیں سیاسی جلسوں میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں آخر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہے ذکر اسکار کا کام خانقاہ کا کام آپ تو صرف جل سے کرتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خطوط نکالے جو خطوط مستفیدین و مریدین کے ان کے پاس آئے تھے کہ ذرا یہ پڑھ لیجیے کسی خط میں لکھ کر ہوتا تھا کہ اس میں میں پانچ ہزار پڑھ رہا ہوں اس میں اضافہ کروں یا نہ کروں کتنا کروں جو دوسرے خط میں لکھ ہوتا تھا کہ میری کیفیت یہ ہے میرے اندر یہ بیماری ہے اس کی اصلاح کس طرح کروں کسی میں یہ لکھا ہوتا تھا اصلاح اس حد تک پہنچ گئی ہے اب آگے کیا مشورہ ہے حضرت بولانا زکریہ رحمہ اللہ مطمئن ہو گئے کہ حضرت مدین رحمت اللہ علیہ اوپر سے تو ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں لیکن اندر سے وہ تمام شعبوں کی جامع ہیں تو ہمارے اکابر رحم اللہ سب شعبوں کی جامع ہوتی تھیں حضرت مولانا ابو الحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ بہترین منتظم تھے بہترین عجیب اور کاتب تھے بہترین مقرر تھے سب سے ان میں موجود تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی صوفی بھی تھے ایسی صوفی نہیں تھے جیسے ہم جب تک مرغن اور بہترین کھانے نہ کھائیں تو ہماری تصوف کی تکمیل نہیں ہوتی میری نہیں رات کی باسی روٹی کو صبح چائے کے ساتھ کھانے والے تھے ان کے سامنے سعودی کے ریال امارات کے درہم امریکہ آسٹریلیا کے ڈالر ہندوستان پاکستان کے روپے اور زمین کی اور میدان کی کنکریاں برابر تھیں کرائے کے مکان میں رہنے والے اس زمانے میں اور کیا تصوف ہو مدرس بھی ہو معلم بھی ہو پوری امت کا درد رکھنے والی بھی اتنا درد رکھنے والے کہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں اگر وہ دینی جماعتیں ان کی بعض کام اور بعض چیزیں قابل اعتراض ہوں ان سے بھی بڑے مقصد کے لیے اتحاد کرتی تھی کہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹے اختلافات کو کچھ دیر کے لیے درسگاہ کی حد تک رکھو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اختلافات کو ختم کرو جماعت اسلامی کے ساتھ اور مودودی صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ ہم ختم کریں نہیں بڑے مقصد کے لیے ان اختلافات کو تھوڑی دیر کے لیے دباؤ یا تھوڑی دیر کے لیے ان اختلافات کو درزگاہوں تک محدود تو الحمد للہ یہ اولائک ابا فج بمثلہم مسلم جمعتنا یا جریر المجامع یہ ہمارے آباب اجداد اور ہمارے مشاعر ہمارے اکابر ہیں اے زریر جب ہم جمع ہو جائیں تو آپ ان کی مثل ان کی نظیر پیش کرو یہ سب حضرات ایسی تھے تو حضرت مہمان گرامی نے جو بیان فرمایا اس میں دین کی تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دین کے شعبے مکاتب مدارس مساجد اور خانقاہیں دعوت و تبلیغ اور دینی خدمات جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں دین کی چھ تبلیغ والوں کے چھ نمبر ہیں اسی طرح دین کی خدمت کے شعبوں کی بھی چھ نمبر ہیں مکاتب جن مکاتب میں بچے کا ذہن بنتا ہے اور وہ بچہ آخر تک پکا مسلمان ہوتا ہے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مکاتب کے بانی مبانی تھے اور اس کے بعد دوسرے حضرات نے اس کو لے لیا اور دوسرے حضرات نے اس کو جاری فرمایا اس کے لیے ہمیشہ متفکر رہے ہیں پھر مدارس ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے سب مدارس کے محتاج ہیں جیسے ہر جسم روح کا محتاج ہوتا ہے مدرسے میں آدمی کو حلال اور حرام کا پتہ چل جاتا ہے اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے ایک صاحب صوفی بنے ہوئے تھے علم اس کے پاس نہیں تھا تو وہ پاخانہ سوکھا ہوا پاخانہ جو پاخانہ سوکھ جاتا ہے اس کو میں رکھتے تھے اس کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اور کبھی کبھی اس کو نکال کر دیکھتے تھے کہ تمہاری تو یہ حقیقت ہے یہ چیز تم سے نکلتی ہے تمہاری یہ حقیقت ہے یہ توازو ہے اس کی ایک مرید نے اس کو ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی نماز کہاں ہوتی ہے نماز تو آپ کی ہوتی نہیں ہے کیوں میں تو توازو کی لیے کر رہا ہوں توازو تو اپنی جگہ ہے لیکن جیب کے اندر آپ سوکھا ہوا پاخانہ رکھتے ہیں تو آپ کی نماز کہاں ہوئی علم کے بغیر سب کچھ بیکار ہے علم بنیادی چیز ہے مدارس اور خانقاہیں ذکر اذکار اور یہ ذکر اذکار اور خانقاہوں سے ہمارے اکابر دین کی محنت کو چلاتے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مجدد ہونے پر سب کا اتفاق ہے باقی جو پہلے مجدد گزرے ہیں کہ دوسری صدی میں عمر عبد العزیز تھے تیسری صدی میں جو ابو حنیفہ تھے اور امام شافی رحمہ اللہ تھے اس کے بعد والی صدی میں محمد تحاوی تھے اس کے بعد والی صدی میں ابو بکر لانی تھے اور امام غزالی تھے اور اس کے بعد والے میں امام راضی تھے اور اس کے بعد والے میں فلان اور فلان تھے حافظ ابن النحت تھے اور امام سیوتی تھے اور ملا ملکاری تھے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ فلان فلان ان سب میں بعض حضرت کہتے فلان مجدد تھے بعض کہتے فلان مجدد تھے بعض کہتے پوری جماعت مجدد تھی لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو لوگ نہیں جانتے زیادہ اور ان کے اس مجدد کے لقب کو اور مجدد والے نام کو لوگ جانتے ہیں انہوں نے خانقاہی لائن کو بنیاد بنا کر پوری دین کی محنت کی اور بر صغیر میں ہندوستان کا نام نہیں لیں گے پوری بر صغیر میں افغانستان سے لے کر برما تک اور چین سے لے کر کراچی تک اور بمبئی تک دین کے زندہ کرنے کی محنت فرمائی اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ فرمایا اوپر سے خانقاہ اندر سے پوری دین کی محنت اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیں ہم پوری دین کو اپنا اوڑھنا بچونا بنا دیں پوری دین کے لیے محنت کریں اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی فضیلتیں اور وہاں کے دفن کی تمنا ہم سب کرتے ہیں لیکن اس تمنا کی وجہ سے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا تمنا بھی کرتے رہے دین کی محنت بھی کرتے رہے کہ اگر دین کی محنت کی لائن میں ہمیں موت نصیب ہوئی بہت اچھی بات اور دین کی محنت کی لائن میں باہر موت آئی تو اچھی بات ہے اور مدینہ منورہ میں آئی تو اس کی بھی بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت خالد ابن ولید حضرت فضل ابن عباس کہاں کہاں وہ دین کی محنت کے لائن میں جہاد کی محنت کے لائن میں کہاں کہاں دفن ہوئے اور اس زمانے میں ان کی جہاد کی محنت جہاد کی محنت صرف نہیں تھی بلکہ جہاد سے پہلے دعوت دعوت کے بعد صلح صفائی اگر صلح صفائی پر بھی وہ راضی نہ ہو صلح صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی محنت کا راستہ نہیں روکیں گے اگر اس پر بھی راضی نہیں پھر اللہ کی دین کے چلانے اور پھیلانے کے لیے قتل و قتال ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرما دے میں تھوڑا سا حضرت محمد صد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے ان کی باتوں میں سے ان کی نصیحتوں میں سے پڑھتا ہوں بہت سے جاہل اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیر انتقال کے بعد بھی زندوں کی طرح تصرف کرتا ہے اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے اس لیے مردہ پیروں سے مرادیں مانگتے ہیں جو کھلم کھلا گمراہی اور بعض صورتیں کی شک میں داخل ہیں ایک سوال جواب بلاحت ہو سوال ولی اور غوث بعض وفات غوثیت پر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ دنیا میں رہتا ہے جواب ہاں مدم و مسلم جس شخص کا جس بزرگی اور مرتبے پر خاتمہ ہوا ہے وہ بزرگی اس سے انتقال کے بعد سلب نہیں کی جاتی لیکن جس طرح اس دنیا میں کام سپرد ہوتے ہیں انتقال کے بعد یہ بات نہیں ہوتی اس کے بعد میں حضرت والا نے بزرگ کی بزرگی کا بھی احترام باقی رکھا اور غلط عقیدہ کی اصلاح بھی فرما دی اور یہ بزرگوں کے لیے جو غوث کا لفظ آتا ہے اور قطب تکوین کا لفظ آتا ہے اور قیوم کا لفظ بزرگوں کے لیے خصوصاً نقش بندی بزرگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ قابل غور ہیں غوث مغیث کے معنی میں ہے مدد کرنے والا اگر مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری مدد کرتے ہیں میں نے آپ کی مدد کی آپ نے میری مدد کی آپ نے مجھے اٹھایا میں نے آپ کو اٹھایا اگر یہ مطلب ہو تو یہ ان بزرگوں کے ساتھ خاص نہیں یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اگر غوث کا مطلب یہ کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کی مدد کرتے ہیں ما فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں اسباب کے علاوہ مدد کرتے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے غوث کا مطلب یہ ہوگا اگر استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے اکابر کی کلام میں بھی ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ دنیا میں جو بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں بعض مرتبہ بڑی مشکل پڑ جاتی ہے لوگ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ دعا کی قبول ہونے کی تو بہت صورتیں ہیں بہت شکلیں ہیں تو سب بزرگ جو اس زمانے کے اولیاء ہوتے ہیں ولی را ولی میں شناست ایک ولی دوسری ولی کو جانتا ہے وہ اولیاء غوث کے پاس آتے ہیں کہ آپ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ کام ارجنٹ ہو جائے جلدی یہ کام ہو جائے وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مشکل میں لوگ پڑے ہوں وہ مشکل اللہ تعالیٰ جلدی حل کرتے ہیں تو غوث نے مدد کی دعا کے ذریعے سے رونے دھونے کے ذریعے سے یہ غوث کا مطلب ہے اتنے تکوین یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماتوریدیہ ہے علماء کی باتیں ہیں ماتوریدیہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخصوصہ خاص صفات آٹھ ہیں اشعریہ کے نزدیک سات اور ماتوری دیے کی نزدیک آٹھ وہ سات اور آٹھ کی تفصیل کو تو چھوڑتے ہیں ایک صفت ہے صفتی تکوین ماتوریدی یہ کہتے ہیں کہ صفت تکوین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے کن فیقون اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہو جا تو وہ چیز کام ہو جاتا ہے چیز ہو جاتی ہے تو مکون اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو جس کو قطب تکوین کہتے ہیں اس قطب تکوین کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے کن فیقون اور یہ قطب تکوین ہے یعنی ان کی دعا سے ان کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کن فیقون ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً وہ کام کرتے ہیں خطب تکوین کا بھی یہ مطلب ہو جائے گا جو قیوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں بعض صوفی کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا اللہ غیر اللہ کے لئے جائز ہے اور فقہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے اور اس کے حوالے ہم نے اپنی قصیدہ برد کی شرح میں لکھے ہیں قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاص صفات میں سے اور قیوم کے معنی ہر چیز پر نگران ہر چیز کی نگرانی کرنے والے لا نوم جن جس کو نہ اون آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے القائم على كل شيء في كل وقت یہ وہ قیوم نہیں ہے الرجال قوامون على النساء وہاں قوام کا لفظ ہے قیوم نہیں قوام ہے لیکن على النساء ہے اور یہاں قیوم ہے قیوم الگ چیز ہے قوام على النساء اس میں على النساء کا لفظ ہے تو قیوم اللہ تبارک و تعالی صفت ہے اور جو صوفی مجدد الفسانی کو قیوم زمان کہتے ہیں خواجہ غلام علی ان کو قیوم زمان کہتے ہیں پاکستان میں جو نقش بندی بزرگ گزرے ہیں مولانا خان محمد صاحب مولانا خان محمد صاحب کی پیرتے مولانا عبداللہ خود کی پیرتے مولانا احمد خان ان کی پیرتے خواجہ سراج الدین ان کی پیرت خواجہ عثمان ان کی پیرتے خواجہ دوست محمد قریشی ان کی خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا عبد الغنی الغنیدی کے بھائی تھی ان کی خواجہ ابو سعید خواجہ ابو سعید کی پیرتے خواجہ غلام علی خواجہ غلام علی کی پیرتے مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا سلسلہ تھا اور مرزا مظہر جانان بہت اونچے آدمی گزرے ہیں یہاں تک کہ تفسیر مظہری کے مصنف حاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ اور ان کی مرید تھے اور ان سے اتنے متاثر تھے کہ اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا اور علم تفسیر علم حدیث علم فقہ تینوں میں اور علم تصوف چاروں میں اعلی درجے کے ماہر تھے اور حضرت شاہ شاہ ولی اللہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بے حقی وقت کہتے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا مز حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی ثناء اللہ پانی پتے کے حوالے کیا کہ تفسیر ان کے پاس پڑھنے اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ روح پیدارم شاد کہ میں گفت استاد فرزند مرا عشق میں دیگر ہیچ اللہ تعالیٰ میرے والد کی روح کو خوش رکھے کہ میرے استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو عشق محبت دین اور تفسیر اور حدیث کی عشق محبت سکھا دے اور کچھ نہیں تو یہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کے لیے قیوم کا لفظ آتا ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ قیوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن کو بھی جاگتے ہیں اور رات کے اکثر اوقات میں جاگتے ہیں وہ اپنے اوقات کی نگرانی کرتے ہیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے اس لیے جو بزرگوں سے باتیں مروی ہیں تو بزرگوں کی تردید نہ کرے بزرگوں کے قول کی تعویل کرے ہمارے حضرات فرماتے ہیں اہل باطل کی تردید اپنے بزرگوں کی قول کی اچھی تعویل اس کو طریقہ بنا دیں تو بہرحال اس میں حضرت نے فرمایا اس جواب میں حضرت والا نے بزرگ کی بزرگی کا بھی احترام باقی رکھا اور غلط عقیدی کی بھی اصلاح فرما دی صلی اللہ علیہ محمد اب تھوڑی دیر رکھا